ایوب نے محمد سے انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے خوارج کا ذکر کیا اور کہا ان میں سے ایک آدمی ناقص چھوٹے یا زیادہ اور ہلتے ہوئے گوشت کے جیسے ہاتھ والا ہوگا اگر تمہاری اترانے کا ڈر نہ ہوتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا عبیدہ نے کہا میں نے عرض کی کیا آپ نے یہ وعدہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہاں رب کعبہ کی قسم ہاں رب کعبہ کی قسم ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینسٹھ